اے مسلمانان پاکستان حزیمت و پستی کی حد ہو گئی نائن الیون کو امریکہ کے خود ساختہ رچے رچائے ڈرامے سے تجارتی ٹاور کیا گرا کہ مسلمانوں کے جینے کا سلیقہ اور مرنے کا طریقہ ہی بدل گیا ایمان و یقین کی کمزوری اور بزدلی نے مسلحت کا روپ دھار لیا ظالم اور مظلوم کی تعریف ہی بدل گئی ہمارے اقتدار پرست حکمرانوں نے ذلت و رسوائی کے راستے کو چن کر غیرت و خودداری کو گروی رکھ دیا دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہونے کو اپنے لیے عزت اور زندگی کا راستہ سمجھا مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور دینی حمیت کو کچلنے کے لیے شروع کی گئی اس جنگ کا فرنٹ لائن اتحادی بننے کا شرمناک اعلان کیا گیا قرآن عظیم الشان کا کھلا فیصلہ ہے جو یہود و نصارہ سے تعلق جوڑے گا وہ انہی میں سے ہوگا یہ جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی ہم پر تھوپی گئی یہ جنگ دہشت گردی کو ختم کرنے کی نہیں بلکہ عالمی دہشت گرد کی دہشت گردی کو فروغ دینے کی جنگ ہے یہ جنگ نہ کل ہماری تھی نہ آج ہماری ہے مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ڈالر کی چمک سے چندیا کر ظالم کے ہوا کا ڈھنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں اس جنگ کی آڑ میں اسلامی تہذیب ہے توپ دہانے پر تہذیب ہے توپ دہانے نہیں تم جس کا حراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں خوشنودی مغرب کی خاطر اپنوں کا خون بہاتے ہو اپنوں کا خون بہاتے ہو تسکین دل باطل کے لیے گلشن مطلوب ہمیں افرنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں امریکی آتش و آہن کی برسات ہے ساری دنیا پر برسات ہے ساری دنیا پر اس دہشت گرد کی دہشت سے ظلمات ہے ساری دنیا پر دہشت سے لڑائی ٹھیک مگر ایک دہشت گرد کے سنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں یہ جنگ ہے سارے عالم پر شمشیر مسلمہ کند مگر تلوار ادو پہ زنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں سامان حرب سے امریکہ دنیا کو لڑا کر رکھتا ہے دنیا کو لڑا کر رکھتا ہے ہر دعوی امن کے دامن میں بارود چھپا کر رکھتا ہے کے ہر رنگ کو دیکھ لیا کوئی بھی وفا کا رنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں اسلام کی عظمت کی خاطر جو باطل سے ٹکراتے ہیں جو باطل سے ٹکراتے ہیں نرغے ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مکار شکاری امریکہ جس جس کو بھی اپناتا ہے جس جس کو بھی اپناتا ہے پنجوں کے شکنجوں میں لے کر پھر خوب چبا کر کھاتا ہے پھر خوب چبا کر کھاتا افضال درندوں سے یاری ادراک کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں مختار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تار وطن یہ طرز عمل ایمان کے ہم آہنگ نہیں تم جس کا ہراول دستہ ہو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں